سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یوم عاشورہ کے بارے میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو خود بھی روزہ رکھا تھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا تھا لیکن جب ماہ رمضان فرض ہوا تو اس دن کا روزہ ترک کر دیا گیا بس سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ اس دن کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے اللہ یہ کہ ان کے معمول کا دن اس روز کو آ جاتا حدیث نمبر انتالیس سو اکیس مسند احمد